الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Allah. افروز ہے اور ایمان کی تازگی کا سبب اور ذریعہ ہے اس واقعے کو یہاں پر تو اختصار سے بیان کیا گیا ہے لیکن مسلم شریف میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں کافی تفصیل سے یہ واقعہ مذکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ سرات والسلام کی پیدائش سے ستر سال پہلے یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا یوسف زو نواز اور یہ بڑا ظالم و جابر اور بد عقیدہ شخص تھا یہ جہاں رہتا تھا وہاں اس کا ایک گرو جادوگر بھی تھا وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر زیادہ ہو رہی ہے اور میں مر جاؤں گا تو میرے علم کا جاننے والا کوئی نہیں رہے گا تو آپ کسی ایسے ہوشیار نوجوان کو میرے حوالے کریں جسے میں اپنا فن سکھا لوں تو بادشاہ نے ایک ہونہار لڑتا جس کا نام تھا عبداللہ ابن تامر اس کو مقرر کر دیا کہ تم اس جادوگر کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا فن سیکھو یہ لڑکا طبی طور پر آمادہ نہیں تھا لیکن بادشاہ کے دباؤ کی وجہ سے اسے جانا آنا پڑا جانے لگا جس راستے سے یہ جاتا آتا تھا وہاں ایک کٹیا میں ایک راہب رہتا تھا جو عیسائی مذہب کا ماننے والا اور مذہب حق کا پابند تھا یہ لڑکا جاتے آتے راہب سے ملنے جلنے لگا بیٹھنے لگا اس کی باتیں اسے اچھی لگنے لگی اب یہ ہونے لگا کہ جب گھر سے نکلتا جادوگر کے پاس جانے کے لیے اور بیچ میں راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور وہاں جانے میں دیر ہوتی تو گرو جی ڈانٹتے تھے پٹائی کرتے تھے کیوں دیر میں آیا جب جادوگر کے پاس سے گھر جاتا اور پھر بیچ میں بیٹھتا اور دیر ہوتی تو گھر والے پٹائی کرتے تو اس نے یہ بات راہب سے کہی کہ میں تو بڑی آفت میں ہوں ادھر بھی پٹتا ہوں ادھر بھی پٹتا ہوں کیا کروں راہب نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب جادوگر پوچھے کہ دیر کیوں ہوئی تو گھر میں دیر لگ گئی اور جب گھر والے پوچھے دیر کیوں ہی تو کہتے نا جادوگر نے زیادہ بٹھا لیا اس لیے دیر ہو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ اپنا راہب سے ملتا جلتا رہا اور اس کی باتیں سنتا رہا سیکھتا رہا ایک دن یہ جا رہا تھا دیکھا کہ راستہ بلاک ہے بند ہے ٹریفک نہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے سڑک بند کیوں ہے لوگوں نے کہا کہ وہ شہر آ گیا ہے راستے میں ڈر ہے لوگوں اس لیے جا نہیں رہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اسے ہٹا دے تو یہ آگے بڑھا اور اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس شہر پر پتھر چلایا کہ اگر راہب کا مذہب حق ہے تو یہ شہر اس پتھر سے ختم ہو جائے مر جائے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ واقعی شہر اس سے مر گیا غیر متوقع ہو اور راستہ کھل گیا لوگ حیرت اب یہ گیا راہب کے پاس اور اس سے پورا قصہ سنایا کہ جی آج ایسا ایسا ہوا بڑا عجیب معاملہ ہو راہب نے کہا کہ بھائی اب تم ایسے مقام پہ پہنچ گئے ہو اللہ کے فضل سے کہ اب تمہاری آزمائش ہو اب ہماری بھی آزمائش ہو بس اللہ خیر فرمائے اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ بھئی یہ بچہ جو ہے اس نے تو جادو بہت اعلیٰ درجے کا سیکھ لیا ایسا سیکھ لیا کہ جو شہر کسی سے نہ مارا اس نے ڈلے سے مار دیا تو بادشاہ کا ایک مصاحب تھا اس کی بینائی چلی گئی تھی اندھا ہو گیا تو رفتہ رفتہ اسے خبر ملی کہ عبداللہ بن تعمیر جو ہے وہ بڑا پہنچا ہوا جادوگر ہے اس کو بڑے عجیب و غریب معاملات اس کے ہو گئے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میری بینائی چلی گئی چلو میں اس سے بات کروں ہو سکتا ہے بینائی لوٹ جائے تو اس نے لڑکے کو بلوایا اور کہا کہ بھائی تمہیں بہت اونچی نسبت حاصل ہو گئی ہماری تو لڑکے نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی کا فضل ہے جو ہوا اور جو ہوگا اگر تم بھی اللہ تعالی پہ یقین کرو ایمان لاؤ تو میں دعا کر دوں اب بندہ کیا چاہے اس سے تو آگے جائیں اس نے دعا کر دی اللہ نے لوٹا دی اب یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا پہلے تو پکڑ پکڑ کے لایا جاتا تھا آنکھوں کے ساتھ پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ کیا ہوا اس نے کہا کہ کیا ہوتا میں اللہ پر ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ نے میری بینائی لوٹا دی یہ سن کے تو بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ تو یہ سننا چاہتا تھا کہ لڑکے کے جادو کے ذریعے علم کے ذریعے تمہیں بینائی ملی ہے مگر یہاں تو کچھ اور سننے کو ملا تو بادشاہ نے پھر لڑکے کو بلایا اس سے پوچھا کہ تم اتنے پہنچ گئے اوپر نہ جی میں کچھ نہیں پہنچا یہ تو اللہ کا فضل ہے میں تو ایک انسان ہوں بندہ ہوں میرے بس میں کیا ہے کہ اچھا تم بھی ایسا کہتے ہو تمہیں یہ بات کس نے سکھلائی تو رفتہ رفتہ راہب کا پتہ چل گیا بادشاہ نے راہب کو بلوا بھیجا راہب سے کہا کہ یا تو تم انکار کرو اللہ کا یا تو سزا کے لیے تیار ہو راہب نے کہا انکار نہیں کروں گا جان دے دوں گا مگر ایمان نہیں دوں گا چنانچہ اس بادشاہ نے جو انتہائی ظالم شکیل القلب تھا اس راہب کے سر پر آرا چلوا دیا بدن کے دو ٹکڑے ہو گئے ختم کر دیا پھر اس نابینا جو تھا اس سے کہا کہ تو انکار کر واپس آ میرے دین کی اس نے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں آتا اس کے بھی آرے چلوا دی اس بچے کو کاٹتے ہوئے ذرا اسے جھجک آئی تو اس نے یہ کہا کہ ایسا ہے اسے لے جاؤ کشتی میں سوار کرو بیچ سمندر میں لے جا کے اسے دھکا دے دو وہاں اسے مار کے اندر سپاہی اسے پکڑ کے لے گئے عجیب بات یہ ہوئی کہ جو لے گئے تھے وہ تو ڈوب گئے یہ صحیح سالم نکلا چلا رہا ہے بادشاہ نے پھر اسے پکڑوایا کیا ہوا کہ میں کیا کرتا ہوں اللہ نے انہیں جو ہو دیا میں بیٹھ کے چلایا بادشاہ نے کہا کہ اچھا اسے پکڑ کے لے جاؤ اور اسے فلانی پہاڑی پہ لے جا کے چوٹی سے دھکا دے دو لے گئے پکڑ کے جو لے گئے تھے وہ گر گئے یہ صحیح سالی بچہ چلا رہا یہ بچ گیا پھر بادشاہ نے بلایا کہ بھائی کیا ہوا کہ میں کیا کروں وہ مر گئے اور پھر یہ کہا اس لڑکے نے کہ تم کچھ بھی کر لو میں مجھے مار نہیں سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر ہاں ایک طریقہ ہے مارنے کا کیا کہ سب لوگوں کو جمع کرو پورے شہر کے لوگ تم بھی آؤ اور مجھے کھڑا کیا جائے اور تیر چلانے والا یہ کہہ کر تیر چلائے بسم رب بہاد غلام اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلا رہا ہوں اگر اس طرح تیر چلے گا مجھے لگے گا تو میں مروں گا اس کے بغیر نہیں مر سکتا بادشاہ پر جنون چڑھا ہوتا اس نے کہا ٹھیک ہے میدان میں سب کو اکٹھا کیا اور خود بھی آیا اور جلاد کو حکم دیا کہ یہ کر تیر چلاؤ اس کے یہاں کنپٹی پر تیر لگا کون نکلا اس نے ایسے ہاتھ رکھا اور زمین پر لیٹ گئے انتقال ہو لیکن جو مجمع دیکھ رہا تھا یہ منظر ان سب نے نعرہ لگایا آمنا برب الغلام ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لے اس نے مرتے مرتے ایمان دنیا میں پھیلا دیا اب تو اس بادشاہ کی تو ساری تدبیریں فیل ہو گئی ابھی تو اکا ایمان لا رہا تھا یہ تو مجمع عظیم ایمان لے آیا تن بدن میں آگ لگ گئی کیا کریں تو اس نے جگہ جگہ چوراہوں پر خندقیں کھدوا دی اور ان میں آگ جلوائی اور جو اپنے کارندے تھے ان سے کہا کہ پکڑ پکڑ کر لوگوں سے کہو کہ تمہارا دین بادشاہ کا دین ہے اگر یہ کہیں تو چھوڑ دو اور اگر یوں کہیں کہ غلام اور بچے کا دین ہے تو اسے اس میں ڈال دو ہزاروں لوگوں کو اس نے شہید کرا دیا حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی اس کے تین بچے تھے اور وہ ایمان لا چکی تھی پہلے بچے کو پکڑا گیا اور کہا دیکھ مرتد ہوتی ہے یا نہیں ابھی تیرے بچے کو جلا رہے ہیں اس نے کہا بالکل منظور نہیں ہے ایمان لا چکی ہوں پھروں گی نہیں جلا دوں اس بچے کو اس ماں کے سامنے جلا دیا چھوٹا بچہ دوسرے بچے کو بھی جلا دیا تیسرا بچہ تھا دودھ پیتا جو ماں کی گود میں تھا حدیث میں ہے کہ ماں کو پیار آیا کہ یہ بیچارہ معصوم یہ جلے گا تو چھچکی ذرا ہو اللہ نے اس چھوٹے بچے کو گویائی عطا فرمائی اور اس نے یہ زبان سے یہ کلمہ کہا کہ امی جان کوئی فکر مت کیجئے آپ حق پر ہیں چلی جائیے آگ میں یہ آگ نہیں ہے جنت ہے بس جب سننا تھا بچہ ان کے سامنے آگ میں ڈلا پھر خود آگ میں ڈال دی اتنی بڑی شکاوت کیا بگاڑا تھا ان لوگوں نے اس بادشاہ کا کوئی چوری کی تھی کسی کو مارا تھا اس کی بادشاہت میں خلل ڈالا تھا قصور صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے اور کوئی ان کی ان کی کوئی غلطی کچھ نہیں تھی یہی قصور تھا اور جب آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر تو بھی یہی منظر نظر آتا ہے کہ ایمان والوں سے صرف دشمنی رکھی جاتی ہے ان کے ایمان کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ کسی ترقی میں رکاوٹ ہیں کسی حکومت میں رکاوٹ ہیں کسی ان کے کام میں خلق ڈالتے ہیں کفار کے نہیں صرف دشمنی اور بغض اور عداوت یہ ہے کہ یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں یہ ایمان کیوں لا رہے ہیں یہ ایمانی تقاضوں میں عمل کیوں کر رہے ہیں کردار بدلے ہوئے ہیں نام بدلے ہوئے ہیں بات وہی ہے جو ہر زمانے میں رہی ہے کل بھی بھی تھی اور آج ایسے میں ایمان والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا ایمان ایسا پختہ رکھیں جیسے ان لوگوں کا ایمان تھا کہ انہوں نے جان دینا گوارہ کیا ایمان چھوڑنا گوارہ نہیں وقتی تکلیف برداشت کر لی لیکن ہمیشہ کی ان کے لیے مقدر اور جنہوں نے یہ تماشا کیا اور کی ہو سکتا ہے ان کا دل کچھ مطمئن اور ٹھنڈا ہو گیا ہو لیکن جب ان کو سزا ملے گی آفرت میں جلنے کی اور جہنم کی تو ساری طرح نکل جائے گی اللہ کے ہاں کوئی ظالم نہ بچا ہے نہ بچے گا سب کو اپنے انجام کو پہنچنا ہوگا تھوڑی سی ڈھیل ہے اس ڈھیل کو ہمیشہ کی ڈھیل نہ سمجھا جائے کوئی بھی ظالم ہو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے وقتی ڈھیل ہوتی ہے فرعون کو بھی ڈھیل ملی بچوں کے قتل کے چالیس سال بعد تک زندہ رہا پھر برف ہوا ہے مگر برف ہوا انجام سے اب تک پہنچا برے انجام کو سے دو چار ہوا دنیا میں بھی دو چار ہوں گے ظالم اور آخرت میں بھی دو چار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر لانت بھیجی ہے اس صورت کے اندر اور ابتدا کی ہے قسموں سے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اسلوب ہے قرآن بات میں کہ کو کرنے کے لیے قسم کھا کے بات بیان کرتے ہیں ہیں اور قسم کھاتے اپنی عظیم مخلوقات کی اگر ہم مخلوق کی قسم کھائیں گے تو ہمارے لیے جائز نہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں اللہ کے لیے روا ہے قرآن میں بہت سی آیتیں اس طرح کی تو قسمیں کھائی جا رہی ہیں ایسا آسمان جس میں ہیں اس سے مراد یا تو ستارے ہیں یا سورج کی منزلیں مقامات ہیں ایک پورا سسٹم ہے نظام ہے آسمان کا آدمی کی عقلیں حیران ہیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتے سال خالی لگاتے رہتے ہیں بس صرف چاند تک پہنچے ہیں جو چاند بالکل قریب ہے اس سے آگے کوئی جا ہی نہیں پایا تمام اسباب آلات کے باوجود اور اللہ تعالی نے ایسا سسٹم بنایا ہے جو چل رہا ہے اس کی قسم کھائی اور الیوم الموعود قیامت کی قسم کھائی اور شاہد جمعے کے دن کی قسم کھائی اور مشہور عرفے کے دن کی قسم کھائی اکثر مفسرین نے شاہد مشہور کا مزداق جمعہ اور عرفہ کو کیا ہے فرمایا والسماء ذات برج والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے یعنی قیامت اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے یعنی جمعہ اور اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں یعنی یوم عرفہ جس میں ساری دنیا سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں ہر سال یہ قسم کھا کے کیا کہا گیا فما قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود مارے گئے خندقیں کھودنے والے آگ ہے بہت ایدھن والی بڑی خطرناک آگ جلائی إذ هم عليها قعود وهم عليها جب وہ اس پر بیٹھے تھے اور وہ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے فرملا لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے علمان الحفیظ کیسا دل تھا ان کا جو دل نہ ہو پتھر ہو اور بے قصور مارے جا رہے تھے چھوٹے بڑے مرد عورت سب وَمَا نَقَمُوا مِنْهُ بدلہ نہیں لے رہے تھے مگر اسی بات کا کہ وہ یقین لائے اللہ پر جو زبردست ہے تعریفوں والا ہے ان لوگوں کا قصور کیا تھا صرف یہ کہ وہ ایمان لے آئے الذي له ملك السماوات حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ کے سامنے ہر چیز ہے یعنی یہ منظر بھی اللہ کے سامنے تھا اور اللہ پکڑنے پر گرفت پر قاتل ہے یہ زو نواز کی تو ذرا سی جگہ پہ حکومت ہے یمن پر حکومت ہے بس یمن دنیا کا ایک ذرا سا خطہ ہے اور اللہ کی حکومت تمام آسمانوں میں تمام زمینوں میں उसी का हुक्म चलता है إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے دین کو فتنے میں ڈالیں بچلائیں اور پھر توبہ نہ کریں ان کے لیے دو لاکھ کا عذاب مقرر ہے اور ان کے لیے آگ لگنے کا عذاب مقرر ہے یعنی کچھ دن کی ڈھیل ہے پھر اللہ نے ان کے لیے دو لاکھ تیار کر رکھی ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق صرف انہی لوگوں سے نہیں ہے جنہوں نے خندقیں کھو دی بلکہ قیامت تک جتنے بھی ظالم کافر ہوں گے سب کے لیے یہ وعید ہے سب اپنے انجام کو پہنچے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات سب جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ذلك الفوز الكبير یہ ہے بڑی کامیابی یہ ہے اصل کامیابی تھوڑی سی تکلیف ہو سکتا ہے ہو دنیا میں مگر انجام بہترین ہے شاندار ہے اور بھائی شہادت کا مرتبہ ملا تو اور زبردست تو کہنے کیا ہے شدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے بے شک وہی پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے ابتدا بھی اور انتہا بھی اور دوبارہ زندگی بھی اور وہی ہے بخشنے والا محبت کرنے والا بڑی شان والے عرش کا مالک اور جو چاہے کرنے والا سبحان اللہ یہ بات جو چاہے کرنے والا اللہ کے علاوہ یہ کسی میں نہیں پائی جاتی یہ بات کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو حکومت والا کیوں نہ ہو طاقت والا کیوں نہ ہو فعال لما یرید یہ صرف اور صرف اور ہزار مرتبہ صرف اللہ کے لیے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے کیا آپ کو پہنچی ہے ان لشکروں کی باتیں فرعون اور سمود کے یعنی کتنے بڑے بڑے لشکر تھے بڑی طاقت تھی لیکن جب اللہ نے رسی کھینچی تو نہ نہ نہ فرعون رہا قوم سمود رہی رہی سب کا بھرکس بنا دیا اللہ تعالی نے سارے لشکر بیکار ہو گئے یہ منکر جھٹلانے میں لگے ہیں اور اللہ تعالی ان کو ہر طرف سے گھیر رہے ہیں بچ کے نہیں جا سکتے کوئی نہیں یہ قرآن بڑی شان کی کتاب ہے اور لوہے محفوظ میں لکھی اس کے جھٹلانا اس کا کوئی اس کو کوئی جھٹلاتا ہے تو احمد ہے اس کے جھٹلانے سے قرآن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تمہارا اپنا ہی نقصان ہے یہ تمہارے نفع کی کتاب ہے فائدے کی کتاب ہے اس میں چلو گے یہاں بھی خیر ہوگی آخرت میں بھی انجام بخیر ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو ایمان یقین عطا فرمائے استقامت نصیب فرمائے ہر طرح کی آزمائش ابتلا سے محفوظ رکھیں عافیت والی زندگی دارین عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين